سارا پاکستان جشن مناتا ہے ہم نے شکر کے لیے ہاتھ پھیلا دی سن انیس سو سینتالیس یہی چودہ اگست کا دن ستائیس رمضان المبارک تھا مسلمانوں کو جب خبر ملی کہ ایک ملک مل رہا ہے روئے زمین پر ایک اسلامی سلطنت وجود میں آ رہی ہے جب ماں نے اپنے بچوں کو بتایا جب جوانوں نے اپنے بوڑھے ماں باپ کو جو بستروں سے لگے پڑے تھے جا کے خوشخبری دی ہے کہ آپ لوگوں کے نعرے کیوں آ گئے وہ جو کہا جاتا تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ وہ خواب پورا ہو رہا ہے شاملی کے شہدہ جنہوں نے اٹھارہ سو ستاون میں اپنی جانیں نچھاور کی تھی ان کے بچے خوشیاں منا رہے تھے ان کے پوتے اچھل اچھل کے نعرے لگا رہے تھے پھر کا رخ پاکستان کی طرف ہو گیا مگر ظالموں نے وہ ظلم کی آندھی چلائی ہے جاؤ شادرہ بستی میں بیٹھنے والے مسلمان بڑے مہاجروں سے پوچھو جاؤ پوچھو ہماری ان مسلمان عورتوں سے جو بیچاری اکیلی یہاں پہنچی کسی کا باپ کاٹ دیا گیا کسی کی ماں ختم کر دی گئی میں اپنی ایک ایسی ماں کو جانتا ہوں جس کا پورا خاندان ذبح کر دیا گیا تھا وہ بیچاری یہاں پر آئی تھی ٹرین آ کر رکتی تھی مسلمان استقبال کے لیے جاتے تھے وہاں اندر لاشوں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا وہ ہندو بنیا جسے ہم چند سالوں کے بعد اپنا دوست سمجھنا شروع کر دیتے ہیں انہوں نے ظلم و ستم کی وہ آگ برسائی جس کو بیان کرتے ہوئے چلے جاموں کو آتا ہے مگر خوشیاں تھی مسجدوں کے اندر آزانے تھی نمازیں تھی کس کو کیا پتا تھا کہ سن اکہتر میں ہمیں پھر دو ٹکڑے کہہ دیا جائے گا کس کو کیا پتا تھا ظلم کی طرف دھکیلا جائے گا ہم بھی شراب کر جشن منائیں گے قرآن میں شیطان کا یہ اعلان اللہ نے ذکر کیا ہے کہ میں تیرے بندوں کو شکر گزار نہیں بننے دوں گا ہم نے سن انیس سو سینتالیس کے شہدا کی روحوں کو سکون پہنچانے کے لیے ہم نے شاملی کے شہدا کو سکون پہنچانے کے لیے بہاول پور میں اعلان کیا آزادی کا جشن فرون مناتا ہے خوشی مسلمان مناتا ہے شہدا تمہارا مشن جاری رہے گا اور پاکستان کے کیٹ چپے چپے کی حفاظت کی جائے گی انشاءاللہ شاء اللہ